وہ اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو گھر والوں کو سکھائیں گے اور ان سے بھی کروائیں گے اور جو چیز نہیں کرنے کی ہے گناہ کی ہے منکر ہے برائی ہے اس سے ہم خود بھی بچیں گے اور گھر والوں کو بھی بچائیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت کریں گے جیسے مفتی عبد الرحمان صاحب نے شروع میں ایک بات کہی کہ اب مسئلہ آ گیا ایمان کا بزرگ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں بہت درد سے فرماتے تھے کہ مسلمان اعمال کے اعتبار سے ارتداد میں مبتلا ہو چکے ہیں حضرت نے حضرت نے کتنے سال پہلے فرمایا تھا مسلمان اعمال کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے ارتداد کے شکار ہو چکے ہیں ہمارے اعمال اسلامی نہیں رہے غیر اسلامی اعمال ہم لوگوں کے ہو گئے ہماری شادی بیاہ منگنی لین دین سب غیر اسلامی جس کو اقبال صاحب نے شکایت میں کہا تھا نا تہذیب میں ہو تم نسارا تو تمدن میں ہنود تہذیب میں ہو تم نسارا تو تمدن میں ہنود یہ ہے کوئی مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود تو ہم لوگ حضرت بہت سال پہلے فرما گئے مسلمان اپنے اعمال کے اعتبار سے ارتداد میں مبتلا ہو چکے اب عقیدے کے اعتبار سے ارتداد میں مبتلا ہو اس سے پہلے کچھ محنت کر لو اور اب تو اللہ وہ زمانہ بھی آ گیا کہ ہمارے مسلمان ایمان سے نکل رہے ہیں ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں حضرات بہت بڑی فکر کرنی محنت کرنی کہ یہ جو دین کی امانت یہ ایمان یہ اسلام ہم کو اپنے بڑوں کی طرف سے ملا وڑیلوں کی طرف سے ملا وہ ایمان اسلام دین کیسے ہماری آنے والی نوی نسل کے اندر سلامت رہے ہماری اولاد میں ہماری قیامت تک آنے والی پیڑھی میں یہ ایمان یہ اسلام کیسے زندہ رہے اس کی فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری حضرت امان محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم سب کے لیے بڑی بات ہے حضرت نے فرمایا اے مسلمانوں اس وقت جو دین نظر آ رہا ہے یہ تمہارے وڑیلوں کی بڑوں کی قربانی کی برکت ہے ان کی محنت کی برکت ہے ان کی کوششوں کی برکت ہے جتنا دین اس وقت دنیا میں نظر آ رہا ہے اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد میں تمہاری نسلوں میں دین ایمان باقی رہے تو اس کے لیے تمہیں بھی محنت فکر اور قربانیاں دینی پڑیں گی اور وہ کیا چیز ہے ہم اپنے بچوں کو دین سکھائے اسلام سکھائے قرآن سکھائے میں آپ کو قرآن میں سے ایک حوالہ دے کر کے بات بہت اہمیت سے بتلاتا ہوں قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بیان فرمایا بچپن میں یوسف علیہ السلام گم ہو گئے گم کر دیے گئے بھائیوں نے ان کو لے جا کے کنویں میں ڈال دیا اور یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے چلے گئے ملک مصر پہنچ گئے اور مصر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عجیب عجیب حالات آئے اور اخیر کے اندر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنی گئے خدا کی کیا شان جس بچے کو کنویں میں ڈالا وہ بچہ ملک کے کا بادشاہ بن گیا اللہ کی شان ہم کہتے ہیں وہ تو عز منتشا تو اللہ جسے چاہتے ہیں اسے عزت عطا فرماتے اور جسے چاہتے ہیں اسے زلیل کرتے ہیں قل اللہم مالک الملک تو دل ملک منتشا اللہ حکومت کے مالک جسے چاہے حکومت عطا فرمائے اور جس کے پاس چاہے اللہ لے لے رہے تو جس ایک بچے کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اللہ تعالی نے اس بچے کو اپنی قدرت سے مصر کا بادشاہ بنایا پھر جب وقت آیا اور یہ بھائی لوگ دکاڑ میں پریشان ہو گئے تو بھائی اناج لینے کے لیے مصر گئے پہلا سفر دوسرا سفر تیسرے سفر میں اور کھان ہوئی دونوں طرف سے باقی پہلے ہی سفر میں یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا تھا تیسرے سفر میں کھان ہوئی جب تین سفر کے بعد کھان ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دیا اور کرتا دے کر کے کیا فرمایا بے قومی سی اللہ ابیاتی بَصِيرًا اے میرے بھائی میرا یہ کرتا لے جا کر کے میرے ابا کے اوپر ڈال دو اللہ اس کرتے کی برکت سے میرے ابا کی بینائی واپس لوٹا دیں گے یاقوب علیہ السلام ان کے ابا جان اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی آنکھ چلی گئی تھی بھائی لوگ کرتا لے کر کے مصر سے روانہ ہوئے کنعان ملک شام میں اپنے وطن آنے کے لیے سفر کر کے جب پہنچے سفر شروع ہوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو گھر میں کہہ دیا تھا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے یہ بات اور ہے کہ تم یہ کہو گے کہ یہ بوڑھا تو ایسی ہی باتیں بولتا رہتا ہے اور آج کل جنرل جو ہے نا نوجوانوں کا یہی مزاج ہے وڑھل لوگ کوئی بات کہتے ہیں مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ڈوہلا لوگوں تو بولا کرے میرے بھائیوں یہ دنیا جو ہے نا نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ دنیا گنبد کی آواز ہے آج تم وڑیلوں کا رسپیکٹ کرو ادب کرو کل جب تم وڑیل بنو گے تو اس وقت کی اولاد تمہارا ادب کرے گی اور اگر آج تم نے تمہارے وڑیلوں کا بڑوں کا رسپیکٹ نہیں کیا ادب نہیں کیا ان کو عزت نہیں دی تو کل تمہارے سامنے آنے والی اولاد تمہارا بھی ادب نہیں کرے گی تو یعقوب علیہ السلام نے تو کہہ دیا تھا اب کرتا آیا اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھ پہ ڈالا ان کی آنکھ روشن ہو گئی اب آپ اندازہ لگاؤ جس باپ نے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے ہو اتنا روئے ہو کہ آنکھ چلی گئی اس باپ کو اپنے بیٹے کی کتنی فکر ہوگی چالیس سال ایک روایت میں تفسیر کی دوسری روایت میں ایسی برس ایسی برس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر لگی اور بھائی ان کے سب بیٹے مل کر کے آئے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسی برس کے بعد جب بیٹے کی خبر پہنچی تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے لیے ایسا نہیں پوچھا کہ میرا بیٹے کا گھر کیسا ہے میرا بیٹا کہاں رہتا ہے میرا بیٹا کیا کھاتا ہے میرا بیٹا کیا پیتا ہے میرے بیٹے کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے جس باپ نے روتے روتے آنکھ گما دی جب چالیس یا ایسی برس کے بعد اپنے بیٹے کی خبر پہنچی تو اپنے بیٹوں سے یوسف کے بھائیوں سے پہلا سوال کیا بتاؤ میرا یوسف ایمان اسلام دین پر ہے کہ ایمان اسلام پر نہیں ہے ایک باپ کے دل کے جذبات کیا ہونے چاہیے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں ایمان کی فکر یہ کھانا پینا ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ یہ تو پر پرندے چڑیاں آپ دیکھیں گے نا چلی بے انڈے رکھنے کی ہو تو وہ بھی ماڑا بناتی ہے اپنی اولاد کے لیے مکان تو پرندے بھی اولاد کو بنا کے دیتے ہیں ہم تو انسان ہیں انسان میں بھی مسلمان ہیں تو ہماری جواب داری کیا ہماری آنے والی نسل ہماری آنے والی اولاد ہماری قیامت تک آنے والی پیڑھی میں ایمان اسلام زندہ رہے کوئی بات تو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا مقبول وقت ہے خدا سے دعا مانگ رہے ہیں تو کیا مانگا اپنی اولاد کے لیے جالنا لک ومن امة مسلمة لك اے ہمارے رب ہم کو خود کو پکا مسلمان بنا دیجیے نبی کے ایمان اسلام میں کوئی شک کر سکتا ہے ایک نبی مقبول وقت میں دعا کی قبولیت کے وقت میں اللہ سے دعا کرے اے اللہ مجھے مکمل مسلمان بنا کے رکھنا اور اپنی اولاد کے لے کے رہے اللہ میری اولاد کو بھی مکمل مسلمان بنا کے رکھنا ایک باپ ہونے کے ناطے وڑیل ہونے کے ناطے اپنے خاندان اپنی اولاد اپنی نسل ان کے ایمان اسلام کی فکر ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے چاہے ان کا ایمان ایجوکیشن شکشن کی لائن سے برباد ہو ہم وہاں فکر کریں چاہے اخلاق انٹرنیٹ کے ذریعے برباد ہو ہم وہاں فکر کریں ہر طرح فکر کرنا ہم لوگوں کی ذمہ داری حضرت مفتی صاحب نے ایک بات اٹھائی تھی نا ابھی بیچ میں کہ بھائی کھانے کا اثر تو کھانے کے اثر پر ایک ہی بات میں آپ کو بتلا دوں قرآن سے ایک عجیب نقطہ نکلتا ہے اللہ نے ایک جگہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں فاما فل اللہ نے جنت میں ایک جھاڑ پر اسے کھانے سے منع کیا تھا کہ لا تقرب اس جھاڑ کے پاس بھی بچ جاؤ اس میں سے کھانا نہیں اب ہو گیا اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا بسانی تھی آج کے ہرن گام کی مجلس قائم کرنی تھی تو حضرت آدم علیہ سلاد والسلام کے اوپر شیطان کا کچھ اس نے محنت کی اور آپ نے کچھ کھا لیا اس کے اندر سے تو جیسے ہی کھایا پہلا ریئیکشن کیا ہوا وہ قرآن کی سائب پر سوچ لیجئے فاقلا منہا فبدت لہما سوہا جیسے ہی کھایا ان کے بدن کے اوپر سے لباس اتر گیا کپڑے جنت کے اتر گئے بزرگوں حرام کھانا پیٹ میں جاتا ہے تو ننگا پن زندگی میں آ کے رہتا ہے بے حیائی بے شرمی آ کے رہتی ہے حرام کھانا اپنا ریئیکشن دکھلا کے رہتا ہے اللہ کے واسطے حرام کھانے سے حرام کمائی سے لوگوں کے پیسے مار کھانے سے دبانے سے اپنے آپ کو بچاؤ تو جیسا اچھا کھانا پیٹ میں جائے گا بدن سے نکلنے والے اعمال بھی انشاءاللہ اچھے ہوں گے اسی لیے آج کی اس مجلس کو جنرل بیان کا پروگرام مت سمجھو ایک فکر ہے قوم کا درد ہے ایمان بچے نسلوں میں ایمان زندہ رہے اس کی خوب ہم لوگوں کو فکر کرنی پھر سے حضرت جی مولانا یوسف صاحب کی بات دوہرا دیتا ہوں اس وقت جتنا دین نظر آ رہا ہے ہمارے بڑوں کی وڑیوں کی محنت کی برکت ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد میں نسل میں ایمان دین زندہ رہے ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی اسی لیے محنتوں کی فکریں لے کر کے جاؤ یہ کاغذ جو ابھی پڑھا گیا وہ بھی آپ کو تقسیم کیا جائے گا اور اس لیے تقسیم کیا جائے گا کہ گھر میں لے جا کر کے فریم کر کے سامنے لگاؤ اور روز اس کو وانچو روز اس کو پڑھو یہ نہیں کہ اتنا اوپر لگا دو کہ وانچنے میں ہی نہیں آ رہے اتنا اور یہ بھی نہیں کہ راستے میں ڈالتے ڈالتے جاؤ کیا وانچا کیا نہیں وانچا خوب دھیان سے اس کے اندر جو پوائنٹ لکھیں اس کے لیے گاؤں میں جا کر کے مشورے کرو کمیٹیاں بناؤ اور اس کی فکر کرو اور ایک دوسری بات دو چار منٹ میں عرض کر دیتا ہوں اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ان حالات کے اعتبار سے ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ جتنے ہم نان مسلم کے ٹچ میں آتے ہیں دوسرے دھرم والوں کے لوگوں کے ٹچ میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے اخلاق ہمارے معاملات ہماری لیوڑ دیوڑ اتنی اچھی ہو کہ اس کے ذریعے سے وہ لوگ ہمارے اسلام کو اچھا سمجھے ہم کوئی کام ایسا نہیں کرے جس کی وجہ سے ہمارا مذہب بدنام ہوئے ہمارا دین بدنام ہوئے ایسا کوئی کام ہم نہ کرے بلکہ ہم ہمیشہ ابھی سورت میں ایک ونیتا وشرام ایک جگہ ہے جس میں ابھی ربیع الاول کے میں ایک بک فیئر لگا تھا چوپڑیوں کا میڑا تو اس میں ایک دکان صرف مسلمانوں کی سورت میں کچھ فکر مند مسلمان ڈاکٹر انجینئر لوگ ہیں انہوں نے ایک بک فیئر لگائی تھی اور لگایا تھا اسلامک کتابیں یہاں بکے گی تو وہاں بہت لوگ آئے بہت لوگ اور ان لوگوں نے کام یہ کیا کہ قرآن کی کچھ آیتیں عورتوں کے حق کے بارے میں اور اسی طریقے سے امن شانتی کے بارے میں وہ شدھ گجراتی میں لکھ کر اس کے بینر بنا دیے اب وہاں بڑے بڑے جو ہے ہندو ڈاکٹر انجینئر پروفیسر اور اس سے آگے چل کے گاؤں police D S P commissioner I B کے آفیسر وہ سب لوگ آئے اور انہوں نے یہ قرآن کی آیتیں پڑھی تو اتنے امپریس ہوئے میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں ہمارے پاس ایسی چیزوں کی کلپ رہتی ہے دوسری کلپیں ہم نہیں رکھا کرتے क्लिप के अंदर उन्होंने इंटरव्यू दिए और यूं कहा એ મુસલમાન ભાઈઓ કુરાનનો જે સંદેશો છે અને તમારા પેગમ્બર મોહમ્મદ સાહેબની જે વાણીઓ છે તે સમગ્ર જગતને તમે બતલાવો અને શીખવાડો નહીં તો તમે કાલે મોહમ્મદ સાહેબના પાપી ગણાશો ये बड़े बड़े कमिश्नरों ने जो है इंटरव्यू दिए और क्लिप है हमारे पास हवाई फायरिंग नहीं करते हम इसलिए भाइयों اپنا لین دین اپنا معاملات اپنے ویوہار ایسے بناؤ کہ دوسرے لوگ دیکھیں اسلام کتنا اچھا مذہب ہے اور کوئی بھی ہمارے مذہب سے نفرت کرنے والا نہ بنے اور اس کے لیے بھائی پہلے خود ہم کو تو اسلام کی جانکاری ہو ورنہ جو ہے ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے اسی لیے کچھ نہ کچھ لٹریچر آپ لوگ اپنے ساتھ رکھو اور اس لٹریچر ان کے سامنے پیش کرو جب وہ پڑھتے ہیں حضور کی بات کو تو جو ہے وہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں ہمارے حضرت نے کچھ رسالے لکھے گجراتی کے اندر اب تو اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا اس میں ایک ٹاپک ہے لو میرج کے بارے میں ایک دم ہاٹ ٹاپک لو میرج کے بارے میں تو اس کے اوپر ہم نے گجراتی میں کتابیں چھپوائی شاید اس وقت تک پینتیس ہزار تک وہ کتابیں چھپ کے تقسیم ہو گئی تو ہمارے یہاں کالج کے اندر کچھ مسلم لڑکے ہیں وہ بھی میرے پاس وہ کتاب لے گئے اس میں سے ایک لڑکے نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھا ٹاپک ہے تو اس نے ہمارے یہاں کالج کی لائبریری کے اندر وہ بک رکھ دی دھارمک پستکوں والے ڈپارٹمنٹ میں اب ایک دن ایک بہت بڑے پروفیسر ہے جو ویر نرمد یونیورسٹی کے بھی ایگزامینر ہے وہاں کے پیپر بھی وہ نکلتے ہیں اور ہے وہ ناستک کوئی مذہب کو نہیں مانتے اور وہ جو ہے بہت بڑے ان کے سبجیکٹ ہے سائنس ہے اور جو ہے دوسرے بڑے بڑے سب انہوں نے ایک دن جا کے دھارمک پستک والا ڈپارٹمنٹ دیکھا تو ان کے ہاتھ میں وہ کتاب آ گئی نوجوان بہنوں نے بھائیوں ماٹے قیمتی تحفہ اس کا نام ہے تو انہوں نے وہ نکالی اور اس کے اوپر ہم نے سب ٹاپک کے نام لکھے تو وہاں لکھا ہے لو میرج بابت ہے تو ان کو یہ ہوا کہ اس میں کیا لکھا ہوگا کہ لو میرج بابت ہے اور نیچے لکھا ہوا تھا مفتی احمد خان بوری تو وہ سوچنے لگے پروفیسر کہ لو میرج نے ایک مفتی تو ان کو تو کچھ نیا لگا تو اس نے پہلے وہ کھول کے وانچن کیا بہت اطمینان سے وہ پورا ٹاپک پڑھا اس کے بعد اس نے کالج کے لائبریرین کو پوچھا کہ آپ اس تک اپنی لائبریری میں لائیو کون تو وہاں اندر دینے والے کے نام بھی نوٹ ہوتے تو اس کو بتایا کہ یہ نام کا لڑکا جو سائنس کالج کے اندر جو ہے بڑھتا ہے اس کلاس کے اندر اس نے رکھا وہ انیس خان ہمارا ایک دوست ہے تو وہ جب اس کے کلاس میں پیریڈ لینے گیا तो सबसे पहले पीरियड शुरू करने से पूछे भाई अनिस खान કોણ તો उसने हाथ ऊंचा दिया तो कहा पीरियड પછી મને જરા આવીને ચેમ્બરમાં મળી જજો તો બાદ મેં જો હે વો લડકા ચેમ્બર में मिलने ગયા તો उसने कहा કે આ તમારા મુફતી સાહેબ એટલે તો તમારા ધર્મગુરુ કહેવાય એ છે ને તો કહા હોય તો કહા એમણે આ લવ મેરેજ બાબતે જે આ ટોપિક લખ્યો ને એમાં જો એમાં તમારા પેગમ્બર સાહેબની જે વાતો બધી લખેલી છે چرچا میرے مسلمان آج دنیا کو ہم نے اپنے دین کو دین کی امانت نہیں پہنچائی نہ ہم نے سیکھی نہ دوسروں کو پہنچائی نہ ہم امل کرنے والے بنے نہ دوسروں کو ہم نے سیکھایا اسی لیے حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم تو اسلام کے دروازے پہ ڈنڈا لے کے بیٹھے ہیں خود بھی نہیں آنا اور دوسروں کو بھی نہیں آنے دینا آج ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے اسی لیے اپنے اخلاق اپنے کردار اپنی بات ایسی بناؤ کہ دوسرے لوگ اسلام کے بارے میں اچھا سوچے اچھے ورتنوں سے پیش آؤ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین مرکز پر اپنے ان کانوں سے فجر کے بعد کے بیان میں میں نے یہ بات حضرت سے سنی حضرت بہت درد سے فرماتے تھے اے مسلمانوں اگر تمہارے کسی عمل سے تمہارے کسی کام سے اسلام مذہب بدنام ہو گیا تو تمہاری جہنم بھڑکانے کے لیے کافی ہے تمہارے کسی عمل سے اسلام دنیا میں بدنام ہوا تمہاری جہنم بھڑکانے کے لیے کافی ہے آج ہمارے اخلاق ہمارے کردار ہمارا کلچر اتنا گندا ہو گیا کہ لوگ اس کی وجہ سے ہمارے مذہب سے نفرت کرتے آؤ مسلمان بھائیوں آج کے پروگرام کے ٹائٹل کے اوپر جو چیز چھاپی گئی تھی جو پوسٹر کے اوپر کہ آج سمے میں مسلمانوں کیوی ریتے جیوا اس کا ایک حل کہ مسلمانوں مسلمان بنی نے جیوا جس دن ہم مسلمان بن کے جئیں گے انشاءاللہ یہ ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی اللہ آج کی اس پروگرام کو بھرپور کامیاب فرمائیں قبول فرمائیں فکروں کو لے کر جاؤ گاؤں میں کمیٹیاں بناؤ اور مشورہ کر کے اصلاح کی محنتیں کرو اور یہ جو تجویزیں آپ کو دی جائے گی اس کو بار بار پڑھو اب انشاءاللہ شاء حضرت مفتی صاحب آپ کے سامنے قیمتی نصیحتیں بھی فرمائیں گے اس کے بعد دعا ہوگی اور عشاء کے بعد آپ سب حضرات کھانا کھا کر جائیں ہرن گاؤں کے لوگ واقعی ہرن دور کے لوگ ہیں ان لوگوں نے ماشاءاللہ اللہ آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے سب حضرات کھانے سے فارغ ہو کے جائیں صحیح فکروں کو لے کر جائیں